معافی کا سمندر اللہ تعالیٰ کی معافی کس قدر وسیع ہے حضرت امام معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو اس نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر بجا لائی اللہ لک الحمد عدد آفوی کا خلقک خلق یا اللہ آپ کی حمد آپ کی اپنی مخلوق کو معافی کی مقدار میں پھر اس نے اگلے سال حج کیا اور دوبارہ یہی شکر ادا کیا یا اللہ آپ کی اپنی مخلوق کو معافی کی مقدار آپ کی حمد تو آواز آئی کہ ابھی تو تمہاری پچھلی بار والی حمد کا اجر شمار ہو رہا ہے اور وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا یعنی اس قدر زیادہ اجر اسے عطا فرمایا گیا اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم مہربان اور وسیع معافی میں سے زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ حاصل کر لو اپنا ہر گناہ اپنی ہر غلطی اپنی ہر کوتاہی ہم اللہ تعالیٰ سے معاف کرا لیں وہ عفو ہیں وہ رعوف ہیں ہم دل کی توجہ کے ساتھ ان سے معافی اور عافیت مانگیں وہ ضرور عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ